جو لوگ عشق سے سرشار رہیں گے جو لوگ میں عشق سے سرشار رہیں گے میں وہی خود کے حقدار رہیں گے جو لوگ میں عشق سے سرشار رہیں گے جو لوگ میں عشق سے سرشار رہیں گے انصاف قیامت میں یہ اعلان کرے گا جو دشمن شبیر ہے دو زخم میں رہے گا انصاف قیامت میں یہ اعلان کرے گا جو دشمن شبیر ہے دو زخم میں رہے گا جنت میں فقط شہ کے ازادار رہیں گے عشق سے سرشار رہیں گے عباس کی آمد پہ مچے گی وہ تباہی آئے گا نظر پھر کوئی لشکر نہ سپاہی عباس کی آمد پہ مچے گی وہ تباہی آئے گا نظر پھر کوئی لشکر نہ سپاہی میدان میں فقط لاشوں کے امبار رہیں گے جو لوگ عشق سے سرشار رہیں گے کہتے ہیں یہ تاریخ کے مضبوط اشارے پہلو میں پڑے رہنے سے کیا ہوتا ہے پیارے کہتے ہیں یہ تاریخ کے مضبوط اشارے پہلو میں پڑے رہنے سے کیا ہوتا ہے پیارے غدار تو غدار ہیں غدار رہیں گے جو لوگ میں عشق سے سرشار رہیں گے میں میں ہوں محفل میں ہوں یار کہیں ہوں ممبر پہ ہوں کہ تخت پہ یا خاک نشی ہوں محفل میں ہوں یار کہیں ہوں ممبر پہ ہوں کے تخت پہ یا خاک نشی ہوں سردار تو سردار ہیں سردار رہیں گے جو عشق سے سرشار رہیں گے یہ پرچم غازی کی زیارت نہیں کرتے یہ ماتم شبیر میں اٹھ بھی نہیں سکتے یہ پرچم غازی کی زیارت نہیں کرتے یہ ماتم شبیر میں اٹھ بھی نہیں سکتے بدکار عشق سے سرشار رہیں گے نہ ان پہ کرم ہوگا نہ بدلے گا مقدر ان بغض کے ماروں کا تو مر جانا ہے بہتر نہ ان پہ کرم ہوگا نہ بدلے گا مقدر ان بغض کے ماروں کا تو مر جانا ہے بہتر دنیا میں رہیں گے بھی تو بیکار رہیں گے جو لوگ میں عشق سے سرشار رہیں گے بازو ہے قلم ان کے کوئی کہہ نہ سکے گا غازی کا علم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا با ان کے کوئی کہہ نہ سکے گا غازی کا علم اونچا ہے اونچا ہی رہے گا عباس علمدار عباس علمدار علمدار علم دار رہیں گے جو لوگ میں عشق سے سرشار رہیں گے کر دے تو سر بزم یہ اعلان بھی گوہر غیروں کو اجازت نہیں آنے کی یہاں پر دل میں تو میری جا میرے سرکار رہیں گے جو لوگ میں عشق سے سرشار رہیں گے جو لوگ میں عشق سے سرشار رہیں گے